حضرت عائشہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ محلوں میں مسجد تعمیر کی جائیں انہیں پاک صاف رکھا جائے اور انہیں خوشبو لگائی جائے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر سات سو اٹھاون